اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی آجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں